ہم کون ہیں میں زمین پر ایک لکیر ہوں جس کی کوئی ابتدا اور کوئی انتہا نہیں لیکن بہت سے داخلی اور خارجی راستوں کے ساتھ ہم سڑک ہیں میں روزانہ کئی بار آگے پیچھے جاتا ہوں میں بہت سے چہرے دیکھتا ہوں جو بدلتے رہتے ہیں میں لوگوں کو اٹھا کر چھوڑتا ہوں اور اپنے مقاصد تک پہنچنے میں ان کی مدد کرو ہم بس ہیں میرے پاس بازو نہیں ہے میرے پاس دم نہیں ہے میں پانی سے گزرتا ہوں میرے بادبان میں ہوا کے ساتھ ہم کشتی ہیں وہ کبھی الگ نہیں ہوں گے لیکن وہ دوست نہیں ہیں وہ کبھی نہیں ملیں گے لیکن وہ دشمن نہیں ہے ہم ریلوے ٹریک ہیں کچلتے ہوئے رونتا ہوں میں تمہیں چکر لگاتا ہوں تم مجھے ایمانداری سے لے جاؤ اوپر کی طرف اور نیچے ہم سائیکل ہیں دوڑنا دوڑنا شور مچا کر دوڑنا دو لائنوں پر چل رہا ہے وہ وہ جنگل پہاڑوں اور ندیوں کو عبور کرنا گاؤں میں روک رہا ہے وہ وہ ہیلو وہ وہ ہم ٹرین ہیں اب مجھے لات مارو مجھے جانے کے لیے ہم سکوٹر ہیں دو گول پہیے موڑ رہے ہیں دو مضبوط گردنیں کھینچ رہی ہیں آٹھ لمبی ٹانگیں چلتی ہیں ایک محتاط کسان رہنمائی کر رہا ہے ہم بیل گاڑی ہیں یہاں یہ آتا ہے راستہ اوپر اس کے پروں کو دیکھو چمکتے ہوئے اس کی دم لمبی اور سیدھی ہے وہاں یہ جاتا ہے دور دور ہم ہوائی جہاز ہیں میں آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے چیختا ہوں پھر میں آپ کے کان میں سرگوشی کرتا ہوں ہم ٹیلی فون ہیں میں آپ کی ہر بات مان لیتا ہوں اور واپس دو جب آپ پلے دبائیں ہم آڈیو ریکارڈر ہیں میں دور سے آتا ہوں میں نے یہاں تک پہنچنے کے لیے کتنا سفر کیا ہے تم مجھ سے ملنے کے لیے بھاگو امید اچھی خبر کے لیے تڑپ ہم ڈاکیا ہیں مجھے خریدنے کے بعد میں پھنس جاتا ہوں اور میں پھنس جانے کے بعد مجھے روکا جاتا ہے ہم ڈاک ٹکٹ ہیں میری دم لمبی ہے اس کے بال نہیں ہے یہ ہوا سے سگنل پکڑتا ہے آپ کو ہر جگہ سے خبریں پہنچانے کے لیے ہم ریڈیو ہیں سفر کے ساتھ دھول میں آپ کے دروازے پر پہنچتا ہوں آپ مجھے اندر لے آئیں اور میری باتوں میں پئیں ہم خط ہیں اس جادوئی خانے میں ہم وسیع دنیا کو دیکھ سکتے ہیں ہم ٹیلی ویژن ہیں دور سے پیغامات اس روشن خانے میں گھل مل جائیں اور پھر آگے بڑھیں ہم پوسٹ باکس ہیں میں ایک خط ہوں جسے آپ بھیج سکتے ہیں ایک بٹن کے کلک کے ساتھ ہم ای میل ہیں میں صبح کے سورج کے ساتھ آتا ہوں اب مجھے دیکھ کر بہت خوش ہیں آپ میرے ارد گرد اشتراک کر سکتے ہیں لیکن صرف اس کے بعد جب آپ اپنا پیٹ بھر چکے ہیں ہر ایک کے لیے میرے پاس ہمیشہ بہت کچھ ہوتا ہے ہم اخبار ہیں